آپ نے یہ بھی کہا کہ میں نے فلانے مفتی صاحب سے ملاقات کی اور جب ان سے میں نے ملاقات کی تو انہوں نے ڈیڑھ پونے دو گھنٹے تک میرا وقت کھایا اور بعد میں کہنے لگے ایک سیلفی ہو جائے میں نہیں مانتا کہ ایسی بات سچ ہو سکتی اور یہ بھی نہیں مانتا میرا دل گواہی نہیں دیتا کہ آپ نے اسی ادے پور میں کہا کہ آپ نے اس مسئلے کو اٹھایا کیوں کہ ایک رضوی نے ایک تاج الشریعہ کے مرید نے علامہ مدنی صاحب کو دجال کہا آپ جھوٹ کہتے ہیں اس لیے کہ تاج الشریعہ کا کوئی مرید سادات کرام کی کبھی گستاخی کر ہی نہیں سکتا کر ہی نہیں سکتا ہے آپ جھوٹ کہتے ہو یہ تمہارے باپ نے نہیں لکھا ہے یہ تاجو شریعہ کے باپ نے لکھا ہے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور الشریعہ تاجو شریعہ آپ جب دلی آئے آپ نے صوفی کانفرنس میں اعلانیہ حق کہا اللہ کے عزت و جلال کی قسم جس وقت انہوں نے دلی کانفرنس کے اندر اس کوفی کانفرنس کے اندر اعلی حضرت کی عظمتوں کے پرچم لہرائے تو پوری دنیا میں مجھے یہ شرف حاصل ہے فقیر کلیم حنفی رضوی کو کہ سب سے پہلے میں نے آپ کی تائید کی تھی حالانکہ اس سے پہلے میں آپ کو جانتا بھی نہیں تھا یہ آلہ حضرت کے نام کا صدقہ ہے کہ لوگ آپ کو پہچاننے لگے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یہ آلہ حضرت کے نام کا صدقہ ہے ارے وہ تو ہے آلہ اور جس کو ان سے نسبت ہو جائے وہ بھی آلہ ہو جاتا ہے اعلی حضرت کے نام کی وجہ سے لوگ آپ کو پہچاننے لگے اچھا اس وقت تو آپ نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا میرے پیر کی حیبت دیکھو میرے پیر کی حیبت دیکھو لوگ کہتے نا کیا کرتے تھے تقریر بھی نہیں کرتے تھے حضرت آخر عمر میں کتابیں بھی نہیں لکھتے تھے مناظرے بھی نہیں کرتے تھے نصیحت بھی نہیں فرماتے تھے خاموش بیٹھے رہتے تھے لیکن خوف اتنا تھا کہ اچھے اچھے فتنے دبے ہوئے تھے اور ہماری میری جرات اتنی تھی کہ حضرت کا تصور کر لیتا اور اچھے اچھوں کو دھو ڈالتا الحمدللہ الحمدللہ حضرت تھے اللہ کی قسم اللہ کی قسم ہمیں اتنی ہمتیں تھی اتنی جرات تھی ہمارے اندر کہ ہے ہمارے بابا ہے ہمارے پیر ہے ہمارے حضرت فقط چہرے کو دیکھ لیتے غم کافور ہو جاتے ساری کلفتیں ساری سعوبتیں چھٹنے لگتی حضرت کا چہرہ دیکھ کر حضرت موجود تھے آپ نے یہ مسئلہ کیوں نہیں اٹھایا اس وقت بھی تو آپ ہندوستان آئے آپ نے حضرت کی کتاب کا رد کیوں نہیں لکھا حضرت دنیا سے تشریف لے گئے دیکھو میرا پیر جب تک دنیا میں ظاہری حیات میں تھا فتنوں کو بے نقاب کرتے رہے جیسے ہی آپ دنیا سے تشریف لے گئے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ نے ایک فتنے کو بے نقاب کیا ہے حضرت کا تشریف لے جانا اور ان کا اس مسئلے کو ہوا دینا اس مسئلے میں آگ لگانا اس مسئلے مسئلے کو طول دینا آپ نے اس مسئلے کو طول دیا اور سنو جہاں تک علامہ مدنی صاحب قبلہ کی بات ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج بھی حضرت احمد آباد میں رہتے ہیں آپ چلے جائیں ان کی خانقاہ میں جلی حرفوں میں لکھا ہوا ہے تصویر نہ کھینچیں میری بات جھوٹ نکل جائے جو چور کی سزا وہ کلیم حنفی کی سزا میں نے حضرت کے خلیفہ سے پوچھا کہ بھئی حضرت تو جواز کے قائل ہیں تو پھر کیوں ایسے جگہ جگہ خانقاہ میں لکھا اچھا ایک بات اور بتا دوں وہاں مائک پر بھی نماز نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا حضرت جو جواز کے قائل ہے وہ ویڈیو گرافی کے ہے وہ بھی فقط بیان کے لیے ایسا نہیں کہ کرکٹ کھیل رہے ہو تو نکالو ڈائننگ ٹیبل پہ ہو تو نکالو لیک گھومنے کے لیے جا رہے تو وہاں نکالو one like five star hotel جس کا فائیو اسٹار ہوٹل جس کا ایک دن کا کرایہ ون لیک روپیز ہے وہاں چلتے چلتے ویڈیو بنوا لو ان چیزوں کے لیے نہیں فقط بیان کے لیے حضرت ویڈیوگرافی کو جائز کہتے ہیں اور پرنٹڈ تصویر کو حضرت خود خود بھی بھی حرام حرام کہتے کہتے ہیں ہیں وہ یہ ان کے خلیفہ کا بیان ہے بہرحال انہوں نے علامہ مدنی صاحب کا سہارا لیا اور اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ تصویر اختلافی مسئلہ ہے کان کھول کے سن لو جو ان کی حمایت کرتے ہیں آپ بھی ہمارے اپنے بھائی ہیں آپ بیگانے نہیں ہیں جب تک آپ کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے جب تک آپ کا مرکز عقیدت بریلی شریف ہے جب تک آپ اعلیٰ حضرت کی بات کرو گے آپ ہمارے ہیں لیکن جس دن آپ اہل سنت و جماعت کی ضروریات کا انکار کرو گے اس دن سے آپ کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے مسئلہ چینج کرنا یہ حرام ہے حرام پوری زندگی ایک ہی امام کو فالو کرنا پڑے گا پوری زندگی اور ان کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ شافعی ہیں جی نہیں یہ حنفی ہیں کیا ہے حنفی ہیں حنفی اور آپ اعلی حضرت کی بات کرتے ہو اعلی حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کتاب لکھی ہے الفضل الموہبی ماہنا صح الحدیث فہو مذہبی جس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر صحیح حدیث بھی امام اعظم کے قول کے خلاف ہو تو صحیح حدیث پہ عمل نہیں کریں گے امام اعظم کے قول پر عمل کریں گے ہر ہر حال میں امام اعظم کے قول پہ عمل کیا جائے گا تو امام اعظم کے نزدیک تو ایک مشتداری صاحب کو فاسق کہلوانا بہت برا لگتا ہے ہر ہر صفحے پہ کہتے ہیں تفسیق نہ کی جائے تفسیق نہ کی جائے یعنی ہم جو چاہیں کریں ننگا ناچ ناچے لیکن کوئی ہمیں ٹوکے نہیں ہمیں کوئی روکے نہیں پیارے رسول اللہ کے دین کا مذاق بناؤں گے تو روکے جاؤں گے ٹوکے جاؤں گے یہ برطانیہ نہیں ہے یہ خواجہ کا ہندوستان ہے یہ خواجہ کا ہندوستان ہے اور سن لو اشرفی رضویوں کو لڑوانے آئے ہو رضوی رضویوں کو لڑوانے آئے ہو اشرفی رضوی لڑیں گے نہیں رضوی رضوی آپس میں بٹیں گے نہیں جیسے آپ آئے تھے ویسے ہی رسوا ہو کر جاؤں گے مجھے بتاؤ امام آزم کے نزدیک ایک مجداری واجب ہے کیا نہیں ہے بے شک ہے اور جو اس سے کم رکھتا ہو وہ فاسق معلن ہے مردود الشہادہ ہے اگر کسی معاملے میں گواہی دے تو اس کی شہادت قاضی اسلام مانے گا نہیں ٹھکرائے گا تو مجھے بتاؤ آپ حنفی ہو اور اپنے امام کے قول کو ترک کر رہے ہو اور ایک مجداری تو چاروں امام کے نزدیک ہے چاروں امام کے نزدیک ہے یہاں بھی آپ کو اجماع نظر نہیں آ رہا ہے الحمدللہ چاروں امام کے نزدیک ہے بعض لوگ کہتے ہیں شافعی مذہب میں کٹانے کی اجازت ہے اللہ کے بندو شافعی مذہب میں جو بحث ہے نا وہ خط کے حوالے سے خط بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے اس کے بارے میں دو قول ہے شافعی علماء کے القصہ مختصر یہ داڑھی کم کروا لی آپ کھلم کھلا فوٹو سازی کر رہے ہیں آپ جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں اور آج کا جو نوجوان طبقہ ہے جو پابندیاں برداشت نہ کرنا چاہتا ہے آپ کے قریب آ رہا ہے آپ سے چٹک رہا ہے لیکن کان کھول کے سن لو یہ جو تمہیں اچھا اچھا لگ رہا ہے نا خدا کی قسم قیامت کے دن جب اس کی پول کھلیں گی تو بڑی تکلیف ہوگی کھجلی کا مریض کبھی دیکھا ہے کھجاتے ٹائم کتنا مزہ آتا ہے سامنے ایس پی صاحب کھڑے ہیں ڈی ایس پی صاحب کھڑے ہیں کون کھڑے ہیں کوئی بھی کھڑے رہے تو ایسا مزے سے کھو جاتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے بیٹی کی بارات آ رہی ہے اور بعد میں جب خون نکلتا ہے تو بارات واپس جا رہی ہے آج بڑا مزہ آ رہا ہے ان چیزوں کو لے کر آج ان چیزوں کو لے کر بڑا مزہ آ رہا ہے لیکن خدا کی قسم جب اس کی بھیانک بدبو بروز میسر اٹھیں گی تب تمہارا دماغ کھلے گا ہم نے کیا کیا دین کو آسان مت کرو امت کے اجماع سے مت کھیلو